رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نائب اس کا خلیفہ اور اس کی صفات کا مظہر عتم ہے یہ اپنے آپ پر محنت کرے تو یہ بنتا اور سنورتا ہے حتیٰ کہ یہ اتنی پرواز کرتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور اگر اپنے آپ سے غافل ہو تو یہ بگڑتا ہے حتیٰ کہ جانوروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے دنیا میں ہر انسان دو نگرانوں کے تحت زندگی گزار رہا ہے ایک دائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا دائیں کندھے والا فرشتہ اس کے نیک اعمال لکھتا ہے بائیں کندھے والا فرشتہ اس کی برائیاں لکھتا ہے کوئی چھوٹا عمل کوئی بڑا عمل ایسا نہیں جو ان فرشتوں کو معلوم نہ ہو ہر عمل اس کا محفوظ ہو رہا ہے اس کی فائل تیار ہو رہی ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش کی جائے گی ان دونوں فرشتوں میں سے اللہ تعالی نے دائیں نیکی والے فرشتے کو امیر بنا دیا اور دوسرے کو معمور بنا دیا چنانچہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ چونکہ افسر ہے وہ فوراً نیکی لکھ لیتا ہے لیکن جب انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی والا فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا حتیٰ کہ وہ انسان برائی کا مرتکب ہو جاتا ہے تب بھی وہ فرشتہ پوچھتا ہے نیکی والے فرشتے سے کہ کیا میں اس کا گناہ لکھ دوں نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر تم صبر کر لو ممکن ہے یہ بندہ سچی توبہ کر لے اور اس برائی کو نام امال میں لکھنے کا موقع ہی نہ آئے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے نیکی والا فرشتہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو ایک پہر تک روکے رکھتا ہے اور اسے گناہ لکھنے نہیں دیتا شاید یہ میرا بندہ توبہ طائب ہو جائے اور اس کے نام اعمال میں گناہ لکھنے ہی نہ پڑے لیکن جب ایک پہر بھی گزر گیا اور اس بندے نے توبہ نہ کی نادم اور شرمندہ نہ ہوا تو اب وہ فرشتہ گناہوں کو لکھ لیتا ہے تو یہ دو فرشتے ایک نیکی لکھنے والا ایک گناہ لکھنے والا یہ دونوں انسان کی فائل تیار کر رہے ہیں دن رات انسان جو بھی اعمال کرتا ہے وہ سب کے سب لکھے جاتے ہیں اور پورے پورے لکھے جاتے ہیں قیامت کے دن انسان اس نام اعمال کو دیکھے گا تو پچھتائے گا وبود کتاب قرآن پاک میں ہے کہ جب نام اعمال پیش کیا جائے گا فتر مشفقین مما فی تو دیکھے گا کہ مجرم آدمی اس نام اعمال کو دیکھ کر ڈرے گا کانپے گا وہ یقولون اور وہ یوں کہیں گے یا ویلتنا مال حاض الکتاب ہائے ہماری بدبختی یہ کیسی کتاب ہے لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احساہا کوئی چھوٹا عمل کوئی بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں درج نہ کر دیا گیا ہو حاضر جو عمل بھی کیا ہوگا اسے اپنے سامنے حاضر پائیں گے ولا یدلم ربو کا احدہ تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا تو انسان نے اگر دنیا میں نیکیاں کمائی ہوں گی تو اسے نیکیاں سامنے نظر آئیں گی چنانچہ وہ اور لوگوں کو دوستوں کو بلائے گا اور کہے گا ہاں او مکرا کتابیا آؤ تم بھی میرا نام امال میں دیکھو انی ونن تو انی ملاقن خطابیا مجھے اس وقت بھی گمان تھا کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس لیے میں نیک اعمال کرتا تھا میرے نام امال میں دیکھو کتنی نیکیاں لکھی فہو فی عیشت الراضیا وہ ہمیشہ ہمیشہ خوشیاں پانے والا انسان بن جائے گا اور جس انسان نے غفلت کی زندگی گزاری ہوگی برائی پر زندگی گزاری ہوگی وہ یوں کہے گا یا لم اے کاش کہ مجھے یہ نام اعمال نہ دیا جاتا میرا یہ ریزلٹ آؤٹ ہی نہ کیا جاتا ولم ادرماں ما دیا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا یاد ہی نہیں تھا کہ میرا حساب ہونا ہے میں تو دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزارتا رہا اور آج میرا کیا کرایا سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے حلق انی سلطانیہ میری دنیا کی شاہی بھی چلی گئی میری دنیا کے عیش و آرام بھی چلے گئے میں دنیا میں ایسے زندگی گزارتا تھا جیسے مرنا ہی نہیں مجھے موت یاد ہی نہیں تھی میں تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا تھا مجھے کیا پتا کہ موت کا فرشتہ ایک دن مجھے مار گرائے گا تو نیک اور برے اعمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک نظام بنا دیا جو انسان کی فائل تیار کر رہے ہیں مگر توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا کہ اپنی موت سے پہلے پہلے اگر انسان گناہوں سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور نیکی کی کوشش کر لے تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت پا جائے نبی علیہ السلاط والسلام کی ایک حدیث پاک ہے بالکل مختصر سی مگر ہمارے لیے اس میں بہت سبق اور نصیحت ہے ارشاد فرمایا ما نقصت من مال کہ جو انسان اپنے مال میں سے صدقہ دیتا ہے اس سے اس کا مال کبھی بھی نہیں گھٹتا آج عام طور پر دیکھا گیا کہ جس آدمی کے پاس مال ہو زکات میں سستی کرتے ہیں زکات پوری ادا نہیں کرتے نفلی پیسہ خرچ کرتے ہیں حالانکہ جس کے فرض رہتے ہوں اس کو تو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں اس کو فرض پہلے پڑھنے چاہیے تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو زکوٰۃ کی نیت سے خرچ کرے کچھ لوگ تو مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مال کے چوکی دار ہوتے ہیں ان دونوں میں فرق ہے مالدار تو وہ ہوا کہ جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا اور وہ اس کو آخرت کے لیے خرچ کر رہا ہے نیکی کے لیے خرچ کر رہا ہے آخرت کا ذخیرہ بنا رہا ہے یہ انسان صحیح معنوں میں مالدار ہے اور مال کا چوکی دار وہ کہ جس نے اپنے بینک میں بیلنس بنا لیا یا جس عورت نے بہت سارے زیورات بنا لیے مگر ان کو جا کر لاکر میں رکھائی اب سالوں سال گزر جاتے ہیں پہننے کا تو موقع نہیں ملتا فقط چوکیداری کرتی رہتی ہے زکات کی طرف سے غافل ہوئی تو گنا اپنے ذمے اور مرنے کے بعد یہ سونا کسی اور کا ہو گیا تو جو انسان اپنے مال کو شریعت کے مطابق خرچ نہ کرے وہ مالدار نہیں وہ مال کا چوکیدار ہوتا ہے شریعت نے مال کی محبت سے انسان کو منع کیا جس آدمی کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہوگی اس کے لیے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا بڑا مشکل ہوگا کئی دوستوں کو دیکھا کہ اپنی طرف سے وہ کچھ دینا نہیں چاہتے اور مانگنے والا کوئی آیا تو کہتے ہیں کہ جی یہ مانگنے والے آدی مانگتے ہیں پیشہ ور ہوتے ہیں ٹھیک ہے دینے والے کو ہمیشہ چاہیے کہ پہلے دیکھ لے تاہم کوشش یہ کی جائے کہ جب بھی کوئی سائل آئے وہ امستا فلا تنہر قرآن پاک میں ہے کہ تم سائل کو انکار نہ کرنا ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حرم شریف میں بیٹھے تھے بیت اللہ شریف کے سامنے ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہاں بہت سارے مانگنے والے ہوتے ہیں کیا پتا کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے ہم کس کو دیں اور کس کو نہ دیں تو حضرت نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ اللہ رب العزت کے تمہارے اوپر جتنے انعامات ہیں جتنی نعمتیں ہیں کیا تم ان سب نعمتوں کے مستحق تھے وہ کہنے لگا حضرت نہیں میری اوقات تو اتنی نہیں تھی اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کر مجھے دیا تو فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر دیا ناپ تول کیے بغیر تمہیں عطا کر دیا تو جب تم سے کوئی مانگنے والا آئے تو تم بھی اس کو دے دیا کرو عام طور پر اس وقت یہ بات دل میں رکھنی چاہیے کہ جب کوئی بھی آدمی آ کر مانگے اسے دے دو اور دل میں یہ سوچو کہ یا اللہ یہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے اور تو نے مجھے مانگنے والا نہیں بنایا وہ عبرت کا وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو دامن پھیلا کر کھڑا ہو اس وقت اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھا کریں اس وقت اپنے دل میں اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کیا کریں کہ جس نے تمہیں اتنا رزق دیا کہ آج کوئی دوسرا انسان تمہارے دروازے پہ مانگنے آیا اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اس فقیر کو دے دیتے اور تمہیں اس کے دروازے پہ سائل بنا کے کھڑا کر دیتے تو پھر کیا ہوتا اس لیے جب بھی کوئی سائل مانگنے آئے حت الوسا کوشش یہ ہو کہ اس کو دے دیا جائے بھلے تھوڑا دیں یا زیادہ دیں یہ اور بات ہے اور ہمیشہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دینا چاہیے ایک اچھا وقت تھا کہ جب پہلے عورتیں گھر میں آٹا گوندتی تھیں تو آٹا گوندتے ہوئے ایک مٹھی آٹا باہر نکال کے رکھ لیتی تھیں یہ صدقے کا ہوتا تھا چنانچہ کوئی فقیر نہیں آئی تو اس کو دے دیا یا کسی مدرسے میں بھجوا دیا تو اس وقت عورتیں کچھ نہ کچھ روزانہ اپنے گھر میں سے اپنے مال میں سے صدقہ کیا کرتی تھیں اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ عادتیں بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں نبی علیہ السلاط والسلام نے ایک حدیث پاک میں قسم اٹھا کر کہا کہ جو انسان اپنے مال میں سے صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے آج اکثر عورتوں کو دیکھا آ کر کہیں گی پیر صاحب دعا کریں کاروبار میں برکت نہیں کوئی کہے گی مال میں برکت نہیں کوئی کہے گی کہ گھر کے سب لوگ کماتے ہیں مگر خرچ پورے نہیں ہوتے اگر آپ غور کریں تو وہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عادی نہیں ہوتے جب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو بڑھا دیتے ہیں جتنا کماتے ہیں ضرورتیں اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس کم ہے یا زیادہ کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کے راستے میں ضرور خرچ کرتے رہنا چاہیے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ دا اتنا کم آندہ ہے انسان جو کچھ اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے دنیا میں بھی اس کی برکتیں آخرت میں بھی اس کی برکتیں بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کو یہ عادت سکھانی چاہیے کہ اگر کبھی کوئی مانگنے والا آئے تو خود دینے کی بجائے اپنے بچے کو دیں کہ بیٹا یہ ایک روپیہ لے لو اور فلاں کو جا کر دے دو بیٹی یہ ایک روپیہ لے لو اور فلاں فقیرنی کو دے دو تاکہ ان چھوٹے بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے صدقہ دینا مشکل اس وقت ہوتا ہے جب دل میں مال کی محبت ہو پھر انسان اپنے مال پہ سانپ بن کر بیٹھتا ہے اور جب مال کی محبت نہ ہو تو پھر انسان کے لیے صدقات و خیرات دینے آسان ہیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلاط اسلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے موت سے ڈر لگتا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے اس نے کہا جی ہاں ہے فرمایا کہ اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو انہوں نے صدقہ کر دیا کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا کہ بتاؤ اب تمہارا کیا حال ہے وہ کہنے لگے کہ حضرت اب موت سے ڈر ختم ہو گیا اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے تو فرمایا نبی علیہ السلاط اسلام نے کہ انسان کا دل وہاں لگتا ہے جہاں اس کا مال اور ذخیرہ ہوتا ہے سرمایہ ہوتا ہے پہلے تمہارا سرمایہ دنیا میں تھا تمہارا دنیا میں دل لگتا تھا اب تم نے اپنا سرمایہ آخرت میں بھیج دیا اب تمہارا آگے جانے کو جی چاہتا ہے آج جھگڑوں میں سے اکثر جھگڑے اسی مال کی وجہ سے ہوتے ہیں بلکہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا اس کے دو بیٹوں میں جائیداد تقسیم ہوئی بہت ساری زمین تھی جائیداد کی تقسیم میں ایک درخت ایسا تھا کہ جو دونوں زمینوں کے درمیان والی لائن پر تھا ایک نے کہا یہ میرا درخت ہے دوسرے نے کہا یہ میرا درخت ہے دونوں بھائی آپس میں جھگڑ پڑے مقدمے شروع ہو گئے اس درخت کے مقدمے کے اوپر دونوں نے وکیل کر لیے خرچ اتنا ہوا کہ دونوں کو اپنی اپنی زمینیں بیچنی پڑ گئیں وہ بیچتے رہے مقدمے لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں بھائیوں کی زمینیں بک گئی اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ جو درخت ہے اس کو کاٹ کر آدھا ایک کو دے دیا جائے آدھا دوسرے کو دے دیا جائے تو انسان بس اوقات مال کی محبت میں ایسا اندھا ہوتا ہے کہ اب اس کو اس کے سوا کوئی اور بات نہیں سوجتی تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انسان اگر اپنے مال میں سے صدقہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کم نہیں کریں گے ظاہر میں نظر آتا ہے کہ مال تو تھوڑا ہو گیا مگر حقیقت میں صدقہ دینے سے اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام اسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا بہت ہی زیادہ غریب تھا نان شبینہ کو ترستا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کو حضور پر جاتے ہیں وہاں جا کر میرے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میری زندگی کا جتنا بھی رزق ہے وہ ایک ہی وقت میں مجھے دے دے مقصد یہ تھا کہ میں چند دن تو آسانی اور سہولت کے گزار لوں موسیٰ علیہ اصلاح اسلام نے دعا فرما دی اس آدمی کو اس کا پورا رزق ملا کچھ بوری گندم کی کچھ جانور کچھ اور ایسی چیزیں موسیٰ علیہ اصلاط اسلام اپنے کام میں مشغول ہو گئے ایک سال گزرا دل میں خیال آیا کہ معلوم نہیں فلاں آدمی کس حال میں ہے تو موسا علیہ اصلاح اسلام اس کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے وہاں جا کر دیکھا کہ اس کا تو بڑا مکان ہے اس کے تو کئی بکریوں کے ریوڑ ہیں اس کا تو دسترخوان بڑا وسیع ہے بڑے اس کے پاس مہمان ہیں دوست احباب ہیں خود بھی کھا رہا ہے اوروں کو بھی کھلا رہا ہے موسیٰ علیہ اسلام بڑے حیران ہوئے پر جا کر پوچھا رب کریم اس کو جتنا رزق ملا وہ تو بہت تھوڑا تھا آج اس کے پاس بہت زیادہ یہ کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اگر وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا تو اس کا رزق اتنا ہی تھا جتنا اس کو دیا گیا مگر اس نے میرے ساتھ نفے کی تجارت کی اس نے اپنے دسترخوان پر مہمانوں کو کھلانا شروع کر دیا اور جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو سات سو گنا کم از کم واپس کیا کرتا ہوں لہذا جتنا وہ میرے راستے میں خرچ کرتا رہا میں سات سو گنا کر کے اس کو واپس دیتا رہا آج اس کے رزق میں اتنی برکت پیدا ہو گئی تو صدقہ دیتے ہوئے کبھی دل میں یہ غم نہ کریں کہ یہ کم ہو جائے گا بلکہ اس میں برکت ہوگی ہمارے مشائق نے تو یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر گھر میں سالن بنانے لگے تو ہنڈیا میں پانی ڈالتے ہوئے اگر دو تین گھونٹ پانی اس نیت سے زیادہ ڈال دے گی کہ ممکن ہے کوئی مہمان آ جائے کوئی مانگنے والا آ جائے کوئی بھوکا آ جائے اس کو ہم یہ سالن دے دیں گے پڑوسی کو دے دیں گے تو اس دو تین گھونٹ پانی کے ڈالنے پر اللہ تعالیٰ اسی وقت مہمان کو کھانا کھلانے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں تو رب کریم کی طرف سے تو بڑی رحمتیں ہیں تو حدیث پاک میں تین باتیں کہی گئیں جن میں سے پہلی بات تھی ما نقفت صدقت من مال کہ صدقہ مال کو کم نہیں کیا کرتا بلکہ اس میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سفر کرنا تھا اور ان کو ماں نے نصیحت کی تھی کہ جب آپ سفر میں نکلا کرو تو تم اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کیا کرو چنانچہ وہ کچھ بیٹھے کھا رہے تھے ایک سائل آیا انہوں نے اپنی روٹی آدھی اٹھا کر اس سائل کو دے دی فقیر کو دے دی جب باہر نکلے گھر سے تو راستے میں دیکھا کہ ایک سانپ ہے اس کے اوپر پاؤں پڑا یہ بڑی پریشان ہوئے کہ کہیں ڈس نہ لے مگر پیچھے ہٹ کر جو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس سانپ کے منہ میں کوئی چیز ہے جس نے اس کے منہ کو بند کیا ہوا ہے یہ بڑے حیران ہوئے کہ کیا چیز اس کے منہ میں پھنسی ہوئی ہے جب اس کو مارا پکڑ کے دیکھا تو اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا تھا کسی بزرگ نے پھر اسے بتایا کہ جو تم نے اپنی آدھی روٹی کسی فقیر کو دے دی تمہاری موت کا وقت تو آج لکھا تھا لیکن اس صدقے کی وجہ سے اللہ نے تمہاری زندگی میں برکت دے دی اور تمہاری موت کو پیچھے ہٹا دیا اور وہی روٹی کا ٹکڑا گویا اس سانپ کے منہ کے اندر جا کر پھنس گیا تو انسان اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اس کی بلائیں اور مصیبتیں اس کے بدلے دور ہوتی ہیں عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کر سکیں کسی کی حیثیت ایک روپے کی ہے تو وہ اللہ کے ہاں اسی طرح قبول ہوگا جس طرح کسی امیر آدمی کا ایک لاکھ روپیہ قبول ہوتا ہے اللہ تعالی انسان کے دل کو دیکھتے ہیں اخلاص کو دیکھتے ہیں مقدار کو نہیں دیکھتے بلکہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اس کے وقت میں قحط پڑ گیا لوگ پریشان ہیں حیران ہیں کہ کیا بنے گا حتیٰ کہ بھوکے مرنے لگ گئے بہت عجیب حال ہو گیا ایک آدمی تھا وہ اپنے گھر سے باہر نکلا شہر سے باہر اس نے ویرانے میں سفر کرنا تھا تو وہاں اس نے ایک بہت بڑا پہاڑ دیکھا تو اس کے دل میں صرف خیال آیا کہ اے کاش میرے پاس اگر اتنا آٹا ہوتا تو میں یہ آٹا پورے شہر والوں کو تقسیم کر دیتا کہ وہ بھوکے نہ رہیں کھانا کھا لیں جیسے ہی اس نے دل میں ارادہ کیا اللہ رب العزت نے فوراً فرشتے کو حکم دیا میرے بندے نے اتنے خلوص کے ساتھ یہ نیت کی اس کے نام اعمال میں اس پہاڑ کے برابر گندم صدقہ کرنے کا فوراً اجر لکھ دیا جائے تو اللہ رب العزت تو بندے کی نیت کے اوپر اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں تو اس حدیث میں دوسری بات فرمائی گئی وما زاد اللہ عبدن کہ جو بندہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں عام طور پر دیکھا گیا کہ اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو <coughs> اینٹ کا جواب پتھر سے دوں ایک کے بدلے دو باتیں کروں ایک کالی کے بدلے میں کئی گالیاں دوں مگر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو بندہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے <clears throat> اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے یہ افو اگر گزر یہ بڑی نعمت ہے آپ اگر غور کریں تو عورتوں کے جو گھروں کے جھگڑے ہیں ساس بہو کا جھگڑا نند کے ساتھ جھگڑا پڑوسن کے ساتھ جھگڑا آپس میں بہنوں کا جھگڑا بھائیوں کا جھگڑا یہ تمام جھگڑوں کی بنیاد بنیادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ غصہ دشمنی ہوتی ہے اگر کسی ایک نے کوئی غلطی کر بھی لی تو دوسرا اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا نبی علیہ اصلاۃ اسلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دیا کرتے تھے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاط اسلام ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں آپ نے تلوار لٹکا دی ایک کافر ادھر کو آ نکلا اس کافر نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے کیوں نہ میں تلوار اٹھا لوں اور ان کو شہید کر دوں چنانچہ آگے بڑھا اور اس نے تلوار ہاتھ میں لے لی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو جگا دیا جیسے ہی نبی علیہ السلام جاگے تو وہ کافر کہنے لگا میں یمنو کا منی یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون ہے مجھ سے بچانے والا آپ نے فرمایا اللہ مگر اس زبان پہ ترجمان میں وہ تاثیر تھی کہ اس کافر کے دل پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کانپنے لگا نبی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر جو تلوار اس کے ہاتھ سے گری تھی وہ اٹھا لی اور فرمایا میم نو کا منی اب تم بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا وہ منت سے ماجد کرنے لگا آپ تو بڑے اچھے اخلاق والے ہیں آپ دوسروں کو معاف کر دینے والے ہیں آپ مجھے معاف کر دیجئے نبی علیہ السلاط اسلام نے اسی وقت جان کے اس دشمن کو معاف کر دیا جیسے ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا اس کے دل پہ ایسی تاثیر ہوئی کہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی اب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے تاکہ میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے تو نبی علیہ السلاط اسلام تو جان کے دشمن کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے بلکہ جب نبی علیہ السلاط اسلام فاتح بن کر مکہ میں آئے تو بڑی لمبی بات ہے اس وقت مکہ کے لوگ بڑے پریشان تھے کہ آج مسلمان فاتح بن کر آ رہے ہیں یہ مکہ میں آئیں گے یہ مکہ وہی زمین ہے جہاں ان مسلمانوں کو مارا گیا جہاں بلال رضی اللہ عنہ کو چٹانوں پر گھسیٹا گیا جہاں ان کو سورج کی دھوپ کے اندر ریت کی چٹانوں پر رکھا گیا جہاں ان کو کوڑے لگائے گئے جہاں ان کے جسم کے زخموں پر گرم پانی ڈالا گیا جہاں ان کے پرانے زخموں کو پھر تازہ کیا گیا جہاں ان کے ہم نے جسم کے ٹکڑے کر دیے ان کو شیر ابھی طالب میں کئی سال تک ہم نے بھوکا پیاسا رکھا یہ وہی لوگ ہیں جو آج واپس آ رہے ہیں معلوم نہیں ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ کریں گے آج ہماری عزتیں پاوال ہوں گی ہم سے یہ بدلے لیں گے گن گن کر بدلے چکائیں گے تو اس وقت مکہ کی کافر عورتیں پریشان تھیں کہ معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا ہمارے خاندوں کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا بنے گا کہ آج مسلمان اسی شہر میں فاتح بن کے آ رہے ہیں جہاں ہم نے ان پر ظلم کی حدیں توڑ دی تھیں جہاں ہم نے ان کو کمزور سمجھ کر اس قدر ظلم کی چکی میں پیسا تھا کہ ان کا ایک ایک بندہ وہ زخموں کی وجہ سے بل بلا اٹھتا تھا تو آج یہ فاتح بن کر آ رہے ہیں چنانچہ وہ رات مکہ کے لوگوں پر عجیب تھی مسلمان مکہ میں داخل ہوئے نبی علیہ اصلاح اسلام سب سے آگے ہیں جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے گردن جو سواری ہے اس کی گردن کے بالوں کے ساتھ آپ کی پیشانی لگ رہی ہے اور آپ اللہ کے حضور شکر گزار بن کر جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الحمد للہ واحدہ اس ایک اللہ کی تعریف ہے نصر عبدہ جس نے اپنے بندے کی مدد کی حدم الاحزاب وحدہ اور اس ایک نے سب جماعتوں کو شکست دی چنانچہ آپ عجیب شان سے داخل ہوئے آج بھی ہے شکر کے آنسو ہیں آنکھوں میں اے اللہ یہ وہی کعبہ ہے جہاں سے مجھے تیری سندوں نے نکال دیا تھا مجھے یہاں رہنے کی اجازت نہیں تھی آج تو مجھے اس گھر میں پھر واپس کس شان کے ساتھ لا رہا ہے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں چنانچہ مسلمان جب داخل ہوئے تو مکہ کے لوگ حیران تھے پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ کیا بنے گا رات ہوئی دن سارا گزر گیا مسلمان عمرہ عمرہ کے اندر مشغول ہیں کوئی طواف میں مشغول کوئی عبادت میں مشغول لوگوں نے کہا ممکن ہے کہ یہ جنگی چار بیت اللہ شریف کے اندر ہیں حرم کے اندر ہیں چنانچہ وہ آ کر چھتوں کی مکانوں کی چھتوں سے دیکھنے لگ گئے کیا دیکھتے ہیں کوئی ہل رسمت کو بوسے دے کے رو رہا ہے کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے میں رو رہا ہے کوئی طواف کرتے ہوئے رو رہا ہے کوئی نفل اور نمازیں پڑھ کے رو رہا ہے کوئی اللہ کا قرآن پڑھ کے رو رہا ہے مسلمانوں پر عجیب کیفیت تھی وہ تو بچھڑے ہوئے تھے اللہ کے گھر سے آج وہ اپنے رب کو منا رہے تھے اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے دنیا نے کبھی ایسی فتح کرنے والی آرمی نہیں دیکھی ہوگی جو اللہ کی عبادت میں سربس جود ہے مکہ کی عورتیں حیران ہیں کہ ان مسلمانوں کو آج کیا ہوا کہ یہ آج اس طرح رو رہے ہیں تب ان کو پتا چلا ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اتنی ہے کہ انہوں نے اپنے مالک کے سامنے اپنے شکر کے آنسو بہائے اس کی عبادت کی اس کے سامنے اس کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد جب اگلی صبح ہوئی تو مکہ کی عورتیں پھر انتظار میں ہیں معلوم نہیں اب ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا اب اللہ کے نبی کے پاس کافر لوگ آئے اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا بتاؤ تم کیا کہتے ہو وہ کہنے لگے ہم وہی کہتے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ لا کہ, کہ, جو یوسف علیہ السلاط اسلام کے بھائیوں نے کہا تھا لقد اللہ علینا و ان واقعی آپ ہی سچے تھے اور ہم غلطی پر تھے ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی فرمایا جب تم نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اب میری بات بھی سن لو لا تصریب علیکم اليوم میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جاؤ آج میں نے تمہاری سب کوتاہیوں کو معاف کر دیا دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا مکہ کی عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی ہم کیا سمجھتی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور انہوں نے معافی کا فیصلہ کر دیا چنانچہ لائن لگ گئی کلمہ پڑھنے والوں کی اللہ کے محبوب نے ان کی کوتاہیوں کو معاف کر کے ان کے دل جیت لیے اللہ کے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں کلمہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی صف میں شامل ہو رہے ہیں تو اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ دیکھو اس سے زیادہ کس کو اذیتیں پہنچ سکتی ہیں جو مجھے لوگوں نے پہنچائی مگر میں نے لوگوں کو معاف کر دیا اللہ کے لیے اس کے بدلے اللہ نے لوگوں کو اسلام کی نعمت بھی دی اور اس کے بدلے اللہ نے مسلمانوں کو عزتیں بھی دی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان کسی کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے تو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ کے اکثر جھگڑے صرف اس لیے ہوتے ہیں ہم کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے کسی کی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتے ہمیں چاہیے ہم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا کریں تاکہ اس کے بدلے اللہ رب العزت ہماری کوتاوں کو معاف کر دے بلکہ ہمارے بزرگوں نے اس سے تو بہت بڑھ کر مثالیں پیش کر دی کہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک قریب سے نوجوانوں کی جماعت نکلی وہ کہیں دریا کے اندر جا کر پکنک منانے چاہتے تھے ایک بڑی کشتی انہوں نے بک کروائی ہوئی تھی چنانچہ جب گزرنے لگے ان میں سے کسی نے کہا اس بوڑھے کو بھی ساتھ لے لو ہم اس کے ساتھ مذاق کرتے رہیں گے اور اس طرح جو ہے ہمارا وقت خوش گپیوں میں گزرے گا چنانچہ ان میں سے ایک نے بازو سے پکڑ لیا حضرت ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہاں پہنچے جب وہ کشتی میں بیٹھ گئے تو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خوب ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ ان میں سے ایک اٹھ کر آیا جب وہ کوئی لطیفہ سناتا تو جو اچھا لطیفہ ہوتا تو لوگ حضرت کے سر کے اوپر تھپڑ مارتے آپس میں ہنستے تھپڑ ان کے سر پہ لگتے حتیٰ کہ یہ خاموش بیٹھے رہے بیٹھے رہے لوگ ان کے سر پہ بار بار تھپڑ مار رہے ہیں ان کو پریشان کر رہے ہیں ان کو ذلیل کر رہے ہیں مگر ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ اللہ کی رضا کے لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر گزر گئی ان لوگوں نے بہت بدتمیزی کی اللہ کے ایک ولی کے ساتھ جب اس طرح بدتمیزی کی جائے اس کے دل کو ایزا پہنچائی جائے اللہ رب العزت کو جلال آتا ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کی دل میں الہام فرمایا اے میرے ابراہیم یہ لوگ تیرے اتنے ناقدرے ایسے اندھے یہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں اگر تو دعا مانگے میں اس کشتی کو الٹ دوں تاکہ ان سب کو غرق کر دیا جائے جب یہ الہام ہوا ابراہیم بن ادم نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگے اے اللہ جب آپ کچھ الٹنا ہی چاہتے ہیں تو اس کشتی کو نہ الٹیے بلکہ ان سب نوجوانوں کے دل کو الٹ دیجئے تاکہ یہ بھی تیرے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار ہو جائیں چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے جتنے اس کشتی میں بندے تھے سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیا تو دیکھیے اللہ والوں نے کس طرح لوگوں کو معاف کر دیا اور اس کے بدلے اللہ رب العزت نے ان کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی تو انسان جب کسی کی غلطی کو معاف کر دے تو اس کے بدلے اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور تیسری بات فرمائی وما احد اللہ رف اللہ اور جو آدمی اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے توازو کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا دوسروں کو اپنے سے افضل اور بہتر سمجھنا یہ توازو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے چنانچہ اللہ کے لیے جس نے توازو کو اختیار کیا اللہ رب العزت ایسے انسان کو بلندی عطا فرماتا ہے اور جسے اللہ بلندی عطا فرماتا ہے پھر اس انسان کی عزت کو کوئی روک نہیں سکتا لوگ جتنی مرضی کوششیں کریں اس انسان کو نیچے گرانے کی اس انسان کی عزت کو گھٹانے کی جسے اللہ عزتوں کے فیصلے دے دے پھر کوئی آدمی اس کو دنیا کے اندر دلیل نہیں کر سکتا تو فرمایا من احد اللہ رفا اللہ اور جس نے توازن اختیار کی اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے عام طور پر دیکھا گیا کہ انسان دنیا میں جھوٹی عزتیں ڈھونڈتا پھرتا ہے سمجھتا ہے کہ شاید عورتیں سمجھتی ہیں شاید ہم فلاں کپڑا پہن لیں گی ہماری بڑی عزت ہوگی زیور پہن لیں گی بڑی عزت ہوگی اچھا مکان ہوگا بڑی عزت ہوگی اچھی گاڑی ہوگی بڑی عزت ہوگی ان چیزوں سے عزت نہیں ملتی عزت تو نیکوکاری سے ملتی ہے عزت پرہیز گاری سے ملتی ہے عزت عبادت سے ملتی ہے جس نے اپنے پروردگار کے سامنے عزت پا لی اللہ رب العزت اس کو دنیا میں عزتیں دیتا ہے عزتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں اس کے لیے بلکہ اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا فرماتا ہے یہ دین وہ نعمت ہے جس پر عمل کرنے سے انسان کو عزت ملی صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں اور یا کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح دین پر عمل کیا حتیٰ کہ ان کے دروازے پر وقت کے بادشاہ آیا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کے دروازے پر دنیا مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتی تھی وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو عزتیں عطا فرمائی تو تین باتیں حدیث پاک میں بتلائی گئی جو آدمی مال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے مال میں صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں اور دوسری بات جو بندہ کسی کو اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس آدمی کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں اور جو آدمی اپنے اندر توازو پیدا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بلندی عطا فرماتا ہے اس حدیث پاک کی ان تینوں باتوں پر اگر ہمیں عمل نصیب ہو جائے تو یقینی بات ہے کہ ہماری زندگی نیکی پر گزرے ہماری زندگی میں کامیابی ہو جائے ہمیں چاہیے ہم نبی علیہ السلام کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کریں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں عزتیں دے اب دین پر عمل کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے پہلے علم پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا علم پڑھنا یہ سب سے پہلا قدم ہے اور پھر علم پر عمل کرنا یہ دوسرا قدم ہے تو اس کے لیے عام طور پر بچیوں کو قرآن پاک کی تفسیر پڑھانا حدیث پاک پڑھانا تاکہ بچیوں کو دین کا پتہ چل سکے اور اپنی زندگی دین کے مطابق گزار سکے اس کے لیے عام طور پر اداروں میں بھی کورس کروائے جاتے ہیں الحمد للہ الحمد للہ اس مرتبہ ہمارے جامع عائشہ سے چودہ کے قریب بچیوں نے فاضلات کا امتحان دیا ابھی وفاق المدارس کا امتحان دے کر آئی ہیں الحمد کہ ان کی کارکردگی بہت اچھی رہی ہم شوال کے اندر مستقل ان کے لیے ایک اجلاس کریں گے کچھ حافظات ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ مکمل کیا ان کے سینے قرآن کے نور سے روشن ہو گئے ان کے والدین مبارکباد کے لائق ہیں ان کی استانیہ مبارکباد کے لائق ہیں انشاءاللہ اللہ شوال کی محفل میں ہم ان کے لیے بھی کچھ سندوں کا انتظام کریں گے تاہم کیونکہ اس مرتبہ رمضان بارک سے پہلے تعلیمی سال کا اختتام ہے لہذا ہم آئندہ کے لیے بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ شوال کے اندر فاضلات کی نئی بچیوں کے داخلے شروع ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ اللہ تیس چالیس نئی بچیوں کو داخلہ دیں گے کچھ استانیاں نہیں ہوں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیاں قرآن اور حدیث پڑھ سکیں اور اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کر سکیں اور حافظات کی بچیوں کے لیے بھی شوال کے اندر نئے داخلے ہوں گے تو جو مستورات چاہتی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو دین کے ان کاموں کے لیے وہ متعین کریں فارغ کریں تو ان کے لیے ایک اطلاع ہے کہ شوال کے اندر وہ اس بارے میں اپنی درخواستیں دے دیں تاکہ داخلے محدود ہیں جو پہلے آئیں گے ان کو داخلے دے دیے جائیں گے اور جو نہیں آ سکیں گے دیر سے آئیں گے ان کو پھر کسی دوسری جگہ جانا ہوگا تاہم یہ تو درمیان میں ایک مدرسے کے اعلان کی بات آ گئی اب اصل جو مخہوم جو اس وقت کہا گیا وہ یہی تھا وہ خاف مقام ربی ہی اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا و ننف انل ہوا تا ان الجن اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانی میں پڑنے سے بچا لیا ان الجنت ہی الماوا اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت ماوا عطا فرمائیں گے تو دنیا کے اندر انسان اگر اگر نیکی کے بیج بوئے گا تو آخرت میں اسے نیکی ملے گی اور اگر گناہوں کے کانٹے بیجے گا تو آخرت میں اس کو کانٹے ملیں گے دنیا میں کوئی انسان اگر کیکر کا درخت بوئے کبھی اس کے اوپر سیب نہیں لگتے اور جو انسان سیب کا درخت بوئے کبھی وہ کیکر کا درخت نہیں بن سکتا جو بیج بویا جاتا ہے وہی انسان کو پھل ملتا ہے آج اپنی زندگی کے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم نیکیوں کے بیج بولیں ہم اس دنیا میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر لیں اپنے نام اعمال میں ہم نیکیوں کو اکٹھا کر لیں اور گناہوں کو توبہ کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت سے بخشوا لیں اللہ رب العزت نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا فرمایا کہ دو کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں توبہ کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے ایک کیفیت تو یہ کہ انسان پر موت کی کیفیت تاری ہو جائے اور اس کا سانس اکھڑ جائے سانس اکھڑنے کے بعد اب اس انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا یا پھر قیامت کے قریب جا کر جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت ایسا وقت آ جائے گا جب اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو بند کر دیں گے اس سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں جو انسان سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں احادیث میں اس کے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان حیران ہوتا ہے رب کریم چاہتے ہیں میرے بندے اپنے گناہوں سے معافی مانگے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں میں ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں اللہ رب العزت بڑے رحیم ہیں وہ بڑے کریم ہیں جتنا ایک ماں کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے اگر ستر ماؤں کی محبت کو جمع کریں تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے آپ ماں کی حالت کو دیکھ لیجئے ماں کی مثال کو سمجھ لیجئے ایک ماں ہے اس کے بیٹے نے کوئی غلطی کر لی اب بیٹا سامنے آ گیا اس نے آ کر معافی مانگ لی ماں معاف کر دیتی ہے ماں کا دل بہت دکھا ہوا ماں بہت ناراض ہے بیٹا آ گیا اس نے آ کر پاؤں پکڑ لیے ماں پھر معاف کر دیتی ہے اگر ماں اور زیادہ دکھی تھی اور ماں نے وعدہ کیا تھا میں بیٹے کو معاف نہیں کروں گی پھر بھی بیٹا اگر احساس کر لیتا ہے اور ماں کے سامنے آ جاتا ہے اور ماں کے سامنے آ کر معافی مانگتا ہے ماں انکار کر رہی ہے بیٹا معافی مانگتا ہے ماں انکار کرتی ہے کہتی ہے تجھے نہیں معاف کروں گی وہ بچہ آنکھوں سے رو پڑتا ہے اس کا ایک آنسو گرتا ہے ماں کے دو آنسو گر جاتے ہیں ماں اپنے بچے کو روتا دیکھ نہیں سکتی ماں جتنا سخت دل کر چکی تھی اب بیٹے کے آنسو کو کون دیکھے آخر اس کے دل میں مامتا کی محبت ہے وہ ماں ہے وہ اپنے بیٹے کو روتا تو نہیں دیکھ سکتی بیٹے کی آنکھ سے آنسو نکلا اس نے ماں سے معافی مانگی ماں سب باتیں بھول جاتی ہے کہتی ہے میرے بیٹا تو رو نہیں وہ اسی بیٹے کے آنسو پوچھنے لگ جاتی ہے میں تجھے روتا نہیں دیکھ سکتی تو جس ماں کے دل میں اولاد کی اتنی محبت ہو اگر ایسی ستر ماؤں کی محبت کو جمع کریں اللہ رب العزت کو بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے لہذا جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر بیٹھتا ہے معافی مانگ لیتا ہے اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں اور بڑے گناہ تھے وہ اپنے دل کے اندر شرمندہ ہوتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں اور بڑے گناہ تھے وہ آنکھوں سے آنسو سے رو پڑتا ہے اللہ کے سامنے معافی مانگ لیتا ہے عہد کر لیتا ہے رب کریم میری غلطیوں کو معاف فرما آئندہ میں نیکوکاری کی زندگی گزاروں گا آئندہ میں پرہیزگاری کی زندگی گزاروں گا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نیچے نہیں گرتے بلکہ گویا اس کے نامے اعمال کے گناہوں کو توتے چلے جاتے ہیں اپنے گناہوں کو آنکھوں سے دھو لیجیے آج وقت ہے ایسا نہ ہو یہ گناہوں کے امبار اکٹھے ہوتے چلے جائیں اور قیامت کے دن کی شرمندگی اٹھانی پڑ جائے رب کریم نے وعدے فرما دیے میرا بندہ معافی مانگے گا میں اس بندے کو معاف کر دوں گا بلکہ اگر چاہوں گا میں اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا ان محفلوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی کوتاوں کو یاد کر کے اپنے رب کریم سے معافی مانگ لیجئے وہ رب کریم چاہتا ہے میرے بندے اپنے گناہوں سے معافی مانگے فرمایا کل یا عبادی الذین الدین اشرف اللہ لا نہ من رحمت اللہ کہہ دو میرے بندوں سے وہ رب کریم تیری رحمت سے قربان جائیں آپ اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں فرمایا میرے محبوب قل آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے یا عبادی اے میرے بندو اللہ دین اصرف والا انف جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا لا تک نہ میرے رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ پھر جمعیہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو جب رب کریم اپنے محبوب کے ذریعے سے قرآن میں ہمیں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوسی مانگو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا ہم رب کریم کی رحمت پہ قربان جائیں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ رب رب کریم ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے آئندہ ہمارے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما دے ہمیں برائی سے بچا کر نیکی کمانے والا بنائے ہمیں اسلامی ایمانی اور قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے جس رب کریم نے دنیا میں رزق دیا عزتیں دی صحت دی وہ رب کریم ہمیں آخرت کی منزلوں میں بھی آسانی کے ساتھ کامیاب و کامران فرما دے اور ہماری آج کی محفل میں جو دعائیں مانگی جائیں گی اللہ رب العزت ان سب کو قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں ہماری سعادت کا فیصلہ فرما دے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعد الاكرم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك اللطف والعافية في الدنيا والآخرة <coughs> اللهم استعملنا بسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على ملته وأعذنا من مضلات الفتن اللهم انصر الإسلام والمسلمين